جناب زرعہ نے بتایا کہ ایک جماعت مدینہ منورہ میں مروان بن حکم کے ہاں گئی انہوں نے اسے علامات قیامت کے سلسلے میں سنا کہ سب سے پہلے دجال نکلے گا کہتے ہیں پھر میں حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں حاضر ہوا اور انہیں یہ بتایا تو عبداللہ نے کہا اس نے تمہیں کچھ نہیں بتایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے بے شک ان علامات میں سب سے پہلے یہ ہے کہ سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا یا چاش کے وقت جانور ظاہر ہوگا جو بھی پہلے ہوا دوسرا اس کے بعد ہو جائے گا حضرت عبداللہ نے کہا اور قدیم کتابیں ان کے زیر مطالعہ رہتی تھیں میرا خیال ہے کہ ان میں سے پہلی علامت سورج کا مغرب کی جانب سے طلوع ہونا ہے سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار تین سو دس